حضرت ایاز بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی فروغ سے منع فرماتے سنا استاد قطعبہ نے کہا کہ میں اس یعنی استاد سفیان بن عیینہ سے ابو منحال کے بعض حروف اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں چاہتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پینسٹھ